اور میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤں گا